میرے مرشد کے نیر مشیدان اے خدا مجھ

آنسو آصف عبن وہ آنکھیں جو بہت برسنے والی بہت زیادہ برسنے والی آنکھیں اطالیہ ترین بہت زیادہ برسنے والی آنکھیں دستیا کل کی جو کل کو سیراب کر یہ شور شرابے ہنگامے اور ایشو عشرت کے سامان اور ادھر ادھر مارے مارے پھرنا یہ سب سے جو ہے ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے بہت مزہ ہے لیکن یہ اسے مزہ نہیں ہے اس سے مزہ نہیں ہے بلکہ مزہ تو اللہ کی یاد میں ہاں آج ہم گھر میں بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو مصیبتوں کی عادت پڑ جاتی ہے وہ سمجھتے یہی زندگی ہے اور بعض لوگوں کو جوتے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر ان کو ان جوتوں میں مزہ بھی آتا ہے عقل کی خرابی گناہوں کی وجہ سے عقل پہ عذاب آ جاتا ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے گناہوں کی وجہ سے عقل پہ عذاب آ جاتا ہے کہ اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے بعض لوگوں کو اس قدر اللہ سے غفلت اور دوری ہے کہ وہ جوتے جوتے کھانے میں ان کو مزہ آتا ہے جوتوں سے پٹتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا مزہ آیا جیسے ایک قصہ کسی نے سنایا کہ ایک قوم کے لوگ جو ہے بہت ہی بے جائز قسم کے تھے بالکل مرے ہوئے جو کچھ بھی مشکل پیش آ جائے وہ کیوں نہیں کرتے تھے بادشاہ کتنا ظلم کر دے کتنی تنگی کر دے کتنے بڑے بڑے ٹیکس لگا دیے لیکن وہ قوم جو ہے وہ کچھ بولتی نہیں تھی بادشاہ اس پہ پناتا تھا کہ کیا مصیبت ہے ہم اتنا ان کو ظلم کرتے ہیں ستاتے ہیں لیکن یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں خاموش رہتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن ہونا چاہیے کوئی احتجاج ہونا چاہیے کوئی ہنگامہ ہونا چاہیے بڑے بڑے وزیروں کو بلایا ان سے رائے دی کسی نے کچھ رائے دی کسی نے کچھ رائے دی تو ایک وزیر نے یہ رائے دی کہ مزدوری کے لیے دوسرے شہر جاتے ہیں جو لوگ کوئی چنگی بنا دی جائے شہر کے سرحد پہ اور جب یہ لوگ مزدوری کر کے واپس آئے تو اسے بھاری ٹیکس وصول کیا جائے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے خوب بھاری ٹیکس لگا دیا اب جو مزدوری بیچارے کر کے وہ شام تک واپس لوٹے تو شہر میں داخل ہونے کے لیے نوے فیصد ان کو وہاں چنگی دینی پڑ جائیں دس فیصد مگر پھر بھی وہ کھا رہے ہیں خاموش ہیں بولتے نہیں بادشاہ نے کہ بھائی یہ تو بڑا مصیبت ہے عجیب بے قوم سے واسطہ پڑا ہے اب کیا کیا جائے اسی وزیر نے برائے دی کہ وہ نبے فیصد ٹیکس کے ساتھ ساتھ ان کم وقتوں کے ایک جوتا بھی لگایا جائے تب تو یہ ضرور کیے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو بولیں گے دل بلائیں گے جوتا کھا کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں مجبوری اب یہی کروں جب وہ اگلے دن واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو اتنا ٹیکس بھی دینا ہے اور ساتھ میں ایک ایک جوتا بھی پڑے گا خاموش آرام سے جوتا کھایا جلدی جو آ رہا ہے جو تک آ رہا ہے پیسے دے رہا ہے جلدی ہے اب جب بادشاہ پریشان کی کیا مصیبت ہے پھر اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ کچھ زیادہ ہی بےحص لوگ ہیں ان کو ایک ہی جگہ دس جوتے لگوائیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے نوے فیصد ٹیکس بھی چنگی بھی اور اوپر سے دس دس جوتے کے اب یہ لائن لگ گئی لگ جاتی تھی کیونکہ دس جوتے بھی مارنا ہے پیسہ بھی لینا ہے آتا رش ہو جاتا تھا اور بہت دیر لگنے لگی اب بادشاہ روز چھپ کے جاسوسی کرتا تھا کہ اب تو یہ چیزیں گے لیکن وہ چیزتے نہیں تھے لیکن جب سے دس جوتے لگانے کا حکم دیا بادشاہ نے تو پھر جو ہے وہ ایک جگہ ایک دن جمع ہوئے بہت سارے اب بادشاہ خوش ہو گیا اب تو میری قوم میں کچھ بیداری پیدا ہوئی کچھ احساس پیدا ہوا کہا جلدی سے وزیر کو جاؤ معلوم کرو کہ کیا احتجاج کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جا کے پوچھا انہوں نے کہا کہ حضور دس جوتے ہم کھانے کو تیار ہیں ایک مہربانی کر دیجیے ہمارے اوپر کہ ایک آدمی سے پیڑ بہت لگتی ہے چار آدمی مقرر کر دیں تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے تو ہمارے لوگوں کو گناہ کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں اسی میں خوش ہیں وہ کہتے رہے ہم اسی میں خوش یہ سرکشی جو اچھی چیز ہے کیا پھر اس کے بعد خدا نہ خاص خدا نہ خاصتا آگ بند ہونے کے بعد آخرت میں جائیں گے اور جن لوگوں نے یہاں سرکشی دکھائی ہوگی پھر وہ دو رنگ کی جو پٹائی ہوگی تو مزہ آ جائے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے اللہ کے نام فرمانے تو بات یہ تھی کہ بعض لوگوں کو جوتے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے مصیبت کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے بات تو پتہ نہیں یہ بات کہاں سے کیوں چلی ہے ہاں ہم گھر میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ آفات آ جاتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی شامت عمل ہوتی ہے اور اللہ سے دوری اور غفلت کی سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد سے فرما دیا اور حقیقت آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی یاد میں مزہ ہے اور جو لوگ اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو ان کو مزہ ی میں آتا ہے میں یہ بات ہو رہی لیکن حقیقی مزہ تو اللہ کی یاد ہی میں اے خدا مجھ کو آنسو کا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے بہت برسنے والی آنکھیں عطا کیجیے جو میرے قلب کو سیراب کر دیں اور مولانا روبی نے اس کو یوں تشریح کی ہے دریا کے من دریا ہوتے تاج سارے دل بھرے زیبا کاش کے میری آنکھوں سے یہ آنسو ان کا دریا بن جاتا اور میں سارے کے سارے آنسو اپنے محبوب حقیقی پر فدا کر دوں غریبہ عش کے من دریا ہو جائے کاش میرے آنسو دریا بن جائے اور یہ سارا کا سارا دریا میں اپنے محبوب حقیقی پر فدا کر دوں خدا مجھ کو آنسو کا دریا جائے نتے گ کی جدائی اور فراق میں بھولا جا رہا ہوں اللہ کی محبت میں بولا جا رہا ہوں اور نہ صرف اپنا غم ہو بلکہ امت کا بھی غم لیے ہو کہ امت کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نواز دے دیندار بنا دے لطف گلشن لطف خدا سے مجھ کو خلوت میری یاد

کو قدر اے خدا مجھ کو تل یعنی یوں گیا میں مہارت اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی تیرے مجھ سے گلشن کیا ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں گزارنا اللہ کے عاشقوں میں زندگی گزارنا اور لطف صحرا کیا ہے کہ تنہائی میں راتوں کو اللہ سے مشرف ہونا اللہ سے کلام کا مشرف ہونا اللہ سے گریہ وزاری کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا مضمون چاہیے حدیث پاک کا جز ہے خزائن الحدیث سے پڑھا اللہ عنا ترجمہ اے اللہ آپ ہم کو خوش کر دیجئے اور ہم سے خوش ہو جائیے حدیث پاک کی دعا ہے اللہ ارضنا ورضا عنا اے اللہ آپ ہم کو خوش کر دیجیے اور ہم سے خوش ہو جائیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا میں بندے کی خوشی کو مقدم فرمایا اور اللہ کی خوشی کو مؤخر فرمایا وجہ یہ ہے کہ علوم نبوت قرآن پاک سے معقول اور مقتبس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اطمینان والے لوگ تو اپنے رب کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش بندے کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مقدم فرمایا یہ راضیتم مرضیہ وہ ہے جس نے اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا اس کا پھر یہ انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ دنیا بھی اس کی جنت بنا دیتے ہیں اور جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ پیغام سمجھ لو کہ جیسے شادی کا کارڈ نہیں آتا کہ ہمیں شادی نہیں آ پائی تو ایسا اللہ تعالیٰ ایسی انویٹیشن دیتے ہیں سلو کو انوائٹ کرتے ہیں کون کمل آ کے نہیں انوائٹ کرتے ہیں کیسے مزہ ہے ایک انویٹیشن آ جائے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی آپ ہمارے مہمان خصوصی ہے آئیے آپ آپ کو کوئی روکے گا نہیں آپ کو سلامی بھی دی جائیں گی آپ کمل ڈھاکے بھی مجھے ان کی طرف سے انویٹیشن آتی ہے اس نفس کو جس نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی میں فنا کیا تھا اپنی زندگی اللہ کی خواہشات اللہ کی اللہ کی مرضی کے خواہشات نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری اللہ کی مرضی نے اپنی خواہشات کو فنا کر دیا کہ ہم مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے تو بس اس اس روح کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے اس کو پھر انویٹیشن آتی ہے اور یہ ایک انویٹیشن آتی ہے اللہ اولیاء ہم آج تم پر کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اب خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ تم تم رب سے خوش رب تم سے خوش اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش بندے کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مقدم کر اور اپنی خوشی کو موفر کرنا اب جس نے اللہ کو راضی نہ کیا ہوگا اپنی خواہشات پہ چلا ہوگا اپنے خواہشات پہ کو قربان نہیں کیا چاہے جو جی میں آیا جانوروں کی طرح عمل کر ڈالا پھر اس کی اس کی موت ایسے نہیں ہوگی اس کے تو اوپر بڑی مصیبت آئے گی حدیث پاک میں یہیں یعنی سے اس کے اوپر مصیبت شروع ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ مومن کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گھڑے میں سے ایک وہ ہے یعنی جیسے آپ مال ہوں گے ویسا اس کا معاملہ ہوگا اور فرمایا کہ کوئی دن قبر پہ ایسا نہیں آتا کہ جب وہ پکارتی ہو اور کہتی ہو کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں اجنبیت کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا تھا ہوں اور میں جو ہے انا بیت الغربہ انا بیت الوحدہ انا بیت الدور میں کیڑوں کا گھر ہوں اور پھر جب کوئی مومن نیک صالح بندہ دفن ہوتا ہے تو یہیں سے اس کا استقبال شروع ہوتا ہے نیک صالح آدمی کا استقبال کرتی ہے کہتی ہے احلد مسائل مرحبا آؤ خوش آمدید اور کہتی ہے کہ جب تم میرے اس پر چلتے تھے تو تم مجھ مجھ سے میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے کیوں اس لیے کہ تم اللہ کے محبوب تھے اس لیے میں مجھے تم محبوب تھی پھر وہ یہ کہہ کر اور کہتی ہے کہ آج تم میرا برتاؤ دیکھو پھر وہ وسیع ہو جاتی ہے اس کی تعدے نگار تک وسیع ہو جاتی اور اس کے اندر جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں وہ اپنا ٹھکانا دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور خدا نہ پاکستہ کوئی فاتح پر اٹھا بغیر توبہ کیے کوئی گناہ گار مر گیا تو اس کے کافر ہو اس کو خبر بھیجتی ہے اور اتنا بھیجتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک دوسری انگلی مبارک میں سے ڈال کر دکھلایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں سی غلط ملب ہو جاتی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور پھر وہ کہتی کہ آج تو میرا برتاؤ دے لیا کیونکہ میری کوئی پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے انہیں سب سے زیادہ مقبول ناپسند تھا اور پھر ویسے پیش کیے اور اور بہت سارے آزاد کی وجہ تو بس اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیک سارف بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں وہی ترکیب رکھی جو قرآن پاک میں نازل ہے لہٰذا یہ حدیث ہے یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت سے مختلف ہے علامہ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفصیل میں ایک سوال قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی تو آدھا چیز ہے اور بندوں کی خوشی اس کے مقابلے میں ادنا جی ہے تو پھر بندوں کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدم کیا یعنی کیوں پہلے بیان فرمایا اس کا جواب خود اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ اس کا نام ہے ترقی من کہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف دی جاتی ہے جیسے انٹر کے طالب علم کو بی اے میں داخلہ دیا جاتا ہے لیکن اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ کبھی ابا اپنے چھوٹے بچے کو لڈو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جا میں بھی تجھ سے خوش ہوں جبھی تو یہ لڈو دے دیا اگر ناراض ہوتا تو کیوں دیتا تو جس طرح ابا اپنی خوشی کو مؤخر کرتا ہے اور بچے کی رعایت سے اس کی خوشی کو مقدم کرتا ہے تو جب ابا کی شفقت کا یہ تقاضا ہے تو ہمارے ربا نے بھی تو ہمارا دل خوش کرنے کے لیے ہماری خوشی کو پہلے بیان کر دیا وہاں شفقت فکری ہے اور یہ شفقت ربوبیت ہے اور ماں باپ کہاں سے شفقت لائیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا ظہور ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مادرا مہر رامن اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں اے ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں ماؤں کو محبت کرنا تو ہم نہیں سکھایا ہے اگر میں ان کے جگر میں محبت نہ ڈالتا تو یہ کہاں سے محبت لاتی تو سوچو کہ پھر میری رحمت کا کیا عالم ہوگا یہ تو ایک حصہ رحمت کا ضرور ہے اس سے سارے عالم میں مخلوق ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے ننانوے حصہ رحمت تو میرے پاس ہے جس کا ضرور قیامت کے دن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناخت الوحیت روحیت کون ہو سکتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتباع میں اسی ترتیب سے دعا مانگی کہ اے اللہ آپ ہمیں خوش کر دیجیے اور ہم سے خوش ہو جائے آ بچہ یہی کہتا ہے کہ ابا ہم کو خوش کر دیجیے اور آپ بھی خوش ہو جائیے اور ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں اور سکھاتا بھی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خوشی مانگو تو یوں کہو کہ اے اللہ ہم آپ کو خوش نہیں کر سکتے بوجہ اپنی نالائقی اور ذوق بشریت کے لیکن آپ ہم کو خوش کر دیجیے کہ آپ ہماری طرف سے خوشیوں سے بے نیاز ہیں لہٰذا اگر آپ ہمیں خوش نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے خوشی پائیں گے کیونکہ آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا مولا بھی تو نہیں ہے آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون سنا اللہ خوراک مل گئی سزا مل گئی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نافے بنائے آج رات کی عبادت کی رات سے بہت مبارک جس سے ہو سکے بھی تھوڑی بہت کوئی تلاوت ہے اذکار وغیرہ کچھ لیں اور یہ مسئلہ تو بتا دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریف پڑھنا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ یہ تکبیر تشریف ہر نماز کے بعد ایک بار کہنا واجب ہے ہر مرد و عورت پر البتہ مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے گئی اور یہ تقبیر تشہیر تیرہ دن حجا کی اصل کی نماز کے بعد تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ